عبد الملک سے جریر کے علاوہ ابو عوانہ نے بھی یہ حدیث اسی صنعت کے ساتھ بیان کی لیکن جریر کی روایت زیادہ مکمل اور سیر حاصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو دو